پھر جسے اندیشہ ہوا کہ وصیت کرنے والے نے کچھ بے انصافی آگنا کیا تو اس نے ان میں صلاح کرا دی اس پر کچھ گنا ناؤ بے شک اللہ بخشنی والا مہربان ہے